تین معذل حدیث معذل کیا ہوتی ہے لغتاً اسم مفعول من اعضلہ بمانا اعیاہ باب افعال سے اعضلہ یعزلو سے معذل من یعنی کیا مطلب اعضلہ میں نے اس نے اس کو باب افعال کا ماضی بنا لے کہ تھکا دیا اس نے اس کو یا آجز کر دیا یہ تو لغت لغت کے معنی ہو گئے اصلاحی معنی اصطلاحی معنی کہ وہ روایت کے ساکت ہو جائے اس کی اسناد میں دو فاسرا یا اس سے بھی زیادہ عالت توالی ایک ہی جگہ پر یعنی پیدل پہ دو یا دو سے زیادہ اگر راوی ایک ہی جگہ سے ہو جائیں تو یہ حدیث موزل کہلائے گی اس کی مثال ما رواه الحاکم فی معرفت علوم الحدیثی وہ جس کی روایت کی ہے حاکم نے اپنی کتاب روایت حدیث کے اندر فی معرفت علوم کتاب معرفت علوم حدیث اپنی ایک سند کے ساتھ ایک روایت کو بیان کیا ہے اور وہ سند جاتی ہے پہلی کس طرف القى عن عن مالک انه بلغه ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسبته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اوپر تو انہوں نے سند بیان کر دی آگے فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک کے ذمے ہے للمملوک کی مالک کے ذمے ہے غلام کا کھانا اور اس کا لباس عرف اور دستور کے مطابق اور نہ مکلف بنایا جائے اس کو <clears throat> کسی ایسے کام کا کسی بھی کام کا اللہ مگر نہ یوتی کو جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو امام حاکم فرماتے ہیں کہ حاضہ معزل عن مالکم یہ معزل ہے مالک کی جانب سے یعنی مالک نے آگے کہہ دیا کہ اللہ بال ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ انہوں نے حضور سے یوں سنا اب مالک کے آگے جو ہیں وہ محضوف ہیں وہ کیا ہیں وہ آگے آ رہے ہیں معذر مالک آگ الزا فلم اور اس کو امام مالک نے اس کا اعزال کیا ہے یعنی اس کو اس اس کے کے آگے دو اس کے اس کے اگلے دو راویوں کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا موتا اپنی امام مالک کے اندر فہد الحدیث معزل لینہ سقط منہ اسنانی متوالیانی بین مالکن و ابی حرارا امام مالک اور ابو حرارا رضی اللہ کے درمیان دو پیر در پیر راویوں کو ساقط کر دیا گیا ہے ساقط ہو گئے ہیں دو راوی اس لیے یہ حدیث کیا ہے موزل ہے فقد عرفنا انہو سقط منہ وقد عرفنا سقط منه اسنان متواليان من روایت الحديث خارج الموطئ هكذا اور ہمیں یہ بات کس طرح معلوم ہے کہ دو معذوف ہیں وہ یہ کہ ہمیں یہ بات کا علم ہونا کس بات کا علم ہونا کہ دو پے در پے راوی ساکت ہوئے ہیں روایت اس حدیث کی روایت کرنے میں خارج الموتا امام مالک کی جو موتا امام مالک ہے اس سے اس کے علاوہ جو دیگر کتب حدیث ہیں یا اس کے علاوہ جہاں سے روایت ملتی ہے وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے وہ حاصل وہ یوں ہے عن مالکن عن محمد بن عجلان عن ابی ہی عن ابی ہو رہا تھا تو جو بیچ میں محمد بن عجلان اور عن ابی یہ دو معذوف ہوئے ہیں اور پید ہوئے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم معذل کہتے ہیں حکم حدیث ضعیف وہ اص و حالن من المرسلی ولم اور یہ زیادہ کمزور ہے ضرو حال کے مرسل اور منقطع سے کیونکہ دو ہو گئے وزال کا بھی کثرت المحضوفین امین الاسناد اور اس کی وجہ کثرت محضوف ہے اسناد کے اندر بہادر حکم علم علی اجماع علماء علماء کے اجماع کے اعتبار سے یہ ہے یہی حکم ہے موزل کا اجتماع ہوں ماں باز اچھا اب معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ موزل مل جاتی ہے کیا مطلب ایک ایسی روایت ہو سکتی ہے کہ جو کہ معلق بھی ہو اور موزل بھی ہو ان بین المعزل و بین المعلّی عموماً خصوصاً موزل اور معلق کے درمیان عموم خصوص من کی نسبت ہے کہ وہ کیا ہے نمبر ایک فیض تمیع المعزل مع المعلق فی صورت واحدت کہ معزل جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے معلق کے ساتھ صرف ایک صورت کے اندر ایک صورت کے اندر اور وہ یہ ہے اذا حذیفہ مبدا اسنادی ہی راویان متوالیان کہ جب جب کسی بھی روایت کی ابتدائی صنعت کے اندر دو پیدر پہ راوی محضور ہو جائیں تو فہو و معلق فی آن واحد تو ایسی صورت میں یہ حدیث معذل بھی ہے اور معلق بھی ہے ایک ہی وقت میں کیونکہ ہم نے معلق کی تعریف میں یہ بات کہی تھی کہ جس کی ابتدائی سند معذوف ہو خواب وہ جا کر آگے سیدھا بیان کر دے کہ, ابو قوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اور اس کے بعد حضور کی روایت آ رہی ہے اور اس سے پہلے ساری ہی سند معذوف ہو جائے تو ہم نے بھی اس اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ معلق ہے اور موضوع کی تعریف یہ تھی کہ دو پیدل پہ تو دو پیدل پہ بھی پائے گئے اور معلق کی کا اعتبار بھی ہوا کہ معلق والی شرط نہیں پائی گئی کہ ابتدائی صنعت معذوف ہو معلق کی شرط یہ تھی کہ ابتدائی صنعت معذوف ہو بھلے وہ ابتدائی صنعت معذوف ہوتے ہوتے آخر تک پہنچ جائے لیکن ابتدا ضرور معذوف ہونی چاہیے معلق کے لیے یہ شرط تھی موزل کے لیے یہ شرط تھی کہ دو ہوں پیدر پہ ہوں اب یہ دو ہوں اور پیدر پہ ہوں اور یہ اگر ابتدا سے ہو جائیں تو معلق اور موزن آپس میں مل گئے نمبر دو با بے کو کی صورت اور دو صورتوں میں یہ جدا ہو جاتی ہے راویان متوالیہ اگر درمیان صنعت کے اندر دو راوی در پے حضرت ہو جائیں تو پھر یہ موزن تو ہوگی معلق نہیں ہوگی کیونکہ معلق کی شرط بھی یہ تھی کہ ابتدائی صنعت سے راوی معذوف ہو اگر درمیانے صنعت سے معذوف ہوا تو پھر اب معلق نہ رہی معزل ہو گئی لیکن اگر دو ہو گئے چنانچہ درمیان سے اگر دو راوی معذوف ہوئے تو یہ موزل تو کہلا سکتی ہے معلق نہیں کہلا سکتی تیسری قسم کیا ہے مد الْإِسْنَادِ رَاوٍ فقط ابتدائی سند میں اگر حذف ہو لیکن صرف ایک ہی راوی حذف ہو تو پھر یہ معلق تو ہوگی لیکن یہ موزل نہیں ہوگی کیونکہ موزل کے لیے شرط یہ ہے کہ دو ہوں دو معذوف ہوں اور یہاں پر ابتدائی سند میں ایک راوی معذوف ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ معلق تو بن سکتی ہے لیکن معزل نہیں بن سکتی ان مضان المعزل معزل کی مشہور جو تصانیف ہیں وہ کون کون سی ہیں قول سیوتی بھی مضان المعزلی والمنقطع والمرسلی کتاب السنن لسعید ابن منصور اور مؤلفات مؤلفات ابن ابی الدنیا جی المنقطع یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جی آگے چلیں جی لغت میں منقطع کہتے ہیں ہوا اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال کہ یہ اسم فاعل کا سیرا ہے انقطاع سے جو اتصال کی ضد ہے اصطلاح میں معلوم یتصل علی ای وجہ کانا انقطاع وہ روایت کانا انقطاع اب اس کی اسناد کا متصل نہ ہونے کی یعنی اس اس کے انقطاع کی بھلے کوئی بھی وجہ ہو کسی بھی جگہ ہو کوئی بھی صورت صورت اس کو کہہ کوئی بھی صورت ہو جس کی سند متصل نہ ہو اس طور سے کہ اس کے انقطاع کی کوئی بھی صورت پیدا ہو جائے تو ہم اس کو منقطع کہیں گے تعریف کی شرح یعنی ان کل اسناد انقطاع من ای مکان کانا سوا ان کان من اول اسناد او من آخری او من وسطی کہ ہر وہ سند انقطاع جو منقطع ہوئی ہو من ای مکان انکانا کسی بھی جگہ سے سوا ان کان انکتاب برابر ہے کہ یہ منقطع ہونا اول اسناد سے ہو یا آخر اسناد سے ہو یا وسط اسناد سے ہو لیکن اگر ہم یہ تعریف کرتے ہیں تو وہ آگے کہتے ہیں کہ خلوفی ہی تو داخل ہو جائے گی اس تعریف کے اندر حاضہ اس اعتبار اس کا اعتبار کرتے ہوئے المرسل وہ تینوں کس میں شامل ہو جائیں گی کیونکہ معلق وہ تھی جس کا جو جو بالکل ابتدائی صنعت میں جس کا رابی منقطع مرسل وہ تھی جس کا آخر صنعت میں رابی منقطع معزل وہ ہے جس کے دو رابی پیدر پہ تو اس تعریف کے مطابق تو منقطع کی تاریخ تو ان تینوں پر صادق آ رہی ہے کہ کہیں سے بھی اگر کوئی راوی منقطع ہوتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ منقطع ہے تو پھر یہ کیسے کہ مرسل بھی ہوگی وہ معلق بھی ہوگی موزل بھی ہو اس کا جواب آ کے دے رہے ہیں لاکن العلماء المصطلح متاثرین علماء علم حدیث کے جو اصطلاحات حدیث کے جو متاثر علماء ہیں انہوں نے کیا کیا خص المنقطع خاص کر دیا حدیث منقطع کو بما اس روایت کے ساتھ ان روایات کے ساتھ لم لم تنطبق علیہ صورت المرسلی اب المعلقی اب الموزن ایسی روایت کے ساتھ کہ جن کے اوپر مرسل معلق اور موزل کی کوئی بھی صورت منطبق نہیں ہوتی وہ کون سی صورت ہے وہ آگے بتائیں گے وقزا لکھا اور اسی طرح کانا استعمال المتقدمین فی الغالبی اور غالب استعمال متقدمین کا بھی یوں ہی تھا ولیزالی کا قول نبوی اسی لیے امام نبوی نے فرمایا جو ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں امام نبوی وہ اکثر وہ کیا کہتے ہیں وہ اکثر روایت کہ صحابی کا اطلاق اکثر طور پر یا استعمال اس روایت پر ہوتا ہے جو تابعی سے نیچے ہو لیکن روایت صحابی سے کر رہا ہو <clears throat> جیسے کہ مالک ابن عمر سے روایت کریں امام مالک تابعی نہیں ہے لیکن روایت کر رہے ہیں صحابی سے تو گویا کے بیچ میں سے تابعی محض ہو رہے ہیں اب اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی کہ منقطع کسے کہیں گے <clears throat> چنانچہ دوبارہ موضوع عند المتاخرین من اہل اہل حدیث حدیث جو متاخرین ہیں ان کے نزدیک منقطع کسے کہتے ہیں ہوا معلوم یہ تفصیل اسناد ہو جس کی سند متصل نہ ہو مما اس طور سے وہ حدیث یعنی ان, ان روایات میں سے ہو کہ لا یش ملوح اسم المرسلی اب المعلقی اب المعزلی بہین طور وہ روایت ہو کہ اس کے اوپر مرسل معلق معزل کا نام اس کو ہم نہ دے سکیں وہ شامل نہ ہو ان ناموں کو فقان المنقطع اسم نامن تو گویا کہ منقطع ایک ایسا عام نام ہو جائے گا ہر انقطاع کا سند میں ماں سوائے سوائے سلاسن منصور انکتاب ان تین صورتوں کے علاوہ ہر قسم کا انقطاع جب پایا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ حدیث منقطع ہو گئی ان تین صورتوں مرسل معزل اور معلق ان تینوں صورتوں کے علاوہ کسی بھی قسم کا انکتاب پایا گیا تو اب ہم اس کے لیے کوئی نئی تقسیم نہیں بنائیں گے نئی کیٹیگری نہیں بنائیں گے ہم اس کو منقطع کے اندر ڈال دیں گے اور وہ تین صورتیں کیا تھی وہی حسف الاسنادی کہ اسناد کا حذف ہونا یہاں وہ ابتدا لکھنا چاہیے تھا حسف الاسنادی تو پہلی قسم تو وہ ہو گئی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ معلق ہے وہ پہلی قسم یہ دوسری او حذف آخری ہی آخر سے حذف ہوا تو مرسل او حذف اور من ای مکان کانا یا پھر دو پیدر پہ کسی بھی جگہ سے راویوں کا حذف یہ ہوگی موزل تو ان تینوں کے علاوہ کہیں سے بھی کسی طرح کی بھی کوئی انقطاع پایا جائے گا سند میں تو ہم اس روایت کو منقطع کر دیں گے کہہ دیں گے الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر اور یہ وہ یہی وہ تعریف ہے یا یہی وہ وضاحت ہے جس کو امام حافظ ابن حجر نے بھی بیان کیا ہے جس کو وہ لے کر چلے ہیں اپنی کتاب نقبت نقبت الفکر الفکر کے اندر اور اس کی شرح کے اندر یقون الاسناد اب یہ جو انقطاع ہوگا بعض اوقات تو یوں ہوگا کہ وہ ایک ہی جگہ پر ہوگا من مکان واحد اور کبھی یہ ایک سے ایک مکان واحد سے یعنی مکان واحد کے سے زیادہ میں بھی ہوگا کان کہاں انقطاع کی مکان اور ہو سکتا ہے یہ انقطاع دو یا تین مقامات پر بھی تو اب یہ تعریف کیا ہوئی عام ہو گئی نا انقطاع کی کیونکہ معزل کے اندر تھا کہ بس دو ہوں لیکن یہاں پر تین بھی ہو سکتے ہیں کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اس کی ڈیفینیشن نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھی یہاں ابتدا سے نہ ہو یہاں سے ہو یوں ہو باقی تینوں قسموں میں کچھ نہ کچھ شرائط پائی گئی منقطع کے اندر منقطع کی تعریف آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ان تینوں کے علاوہ کسی طرح کا بھی انقطاع ہوگا وہ منقطع ہوگی بس یہ اس کی آسان تعریف ہے مثال زيد بن یسیعن عن حزیفت مرفوعا ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین اوپر سند ذکر کی اور پھر فرمایا مرفوع عزیز کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ان ولیتموها ابا بکر اگر تم والی بنا لوگے اس امور خلافت کے اندر ابو بکر کو فقوی امین تو یہ قوی ہیں اور امین ہیں اب ہاق کا مدعا مطلب معلوم نہیں کہ یہ معاملات خلافت ہے یا کسی اور کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے وہ ماقبل کی گفتگو سے معلوم ہوگا فقط سقط من رجل من وسطه وهو شريك پس ساکت ہوئی ہے اس اسناد کے اندر ساکت ہوا ہے اس اسناد کے اندر ایک شخص من وسط ہی درمیان سے اور اس کا نام ہے شریک وہ شریک اور اس کا نام شریک ہے سقط من سقت و بینی اسحاق اور یہ جو شریک ہیں یہ جو راوی ہیں یہ ثابت ہوئے ہیں سوری اور ابو اسحاق کے درمیان سے اذ ان سوریہ لم يسمع الحدیث من ابی اسحاق کیونکہ امام سوری نے امام ابو اسحاق سے حدیث کو براہ راست سنائی نہیں ہے مباشرتا براہ راست سامنے آمنے انما سمعه من شریک یہ تو انہوں نے سنا ہے شریک سے اور شریک نے پھر سنا ہے ابو اسحاق سے تو امام سوری نے شریک سے اور شریک نے ابو اسحاق سے سنا ہے تو بیچ میں ایک رابی جو ہے وہ معذوف ہیں حاضر انکتا بس یہ ایسا انکتا ہے لائن اسم الموصل ولا المعلق ولا المعضل کہ اس کے اوپر نہ مرسل کا نام نہ مرسل کی تعریف کا اطلاق ہوتا ہے نہ معلق کا اور نہ معضل کا بس یہ منقطع ہو گئی جی یقیناً یہ دوسری صنعت سے معلوم ہوگا یقینی طور پر ورنہ تو اگر یہ معلوم ہی نہ ہوا پھر تو پھر تو یہ حدیث بالکل ہی وہ ہو جائے گی مصروف ہو جائے گی <clears throat> کہ یہ بات طے ہو کہ بیچ میں ایک راوی معذوف ہے کیونکہ اس نے اس کا زمانہ پایا نہیں یا پایا ہے تو سنا نہیں یہ بالکل واضح ہو کہ یہ مصر میں رہتے تھے یہ مدینہ میں رہتے تھے اور ان کے درمیان کہیں کوئی سفر کا ذکر نہیں ہے اور پھر بھی کوئی روایت کر دے اور دوسری جگہ سے وہ روایت نہ ملے تو پھر اس حدیث کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا حکم ہو اس کا حکم کیا ہے المنقطع اور ضعیف اجماع علماء منقطع ضعیف ہے علماء کے اجماع کے نزدیک لفقت ہی شرطن اس کے مفقود ہونے ایک ایسی شرط کے من شروط القبولی جو کہ قبولیت کی شروط میں سے ہیں وہ السندی اور وہ سند کا متصل ہونا ہے الراوی المحذوف اور راوی محذوف کی حالت کے جہل کی وجہ سے بھی اس اس اس حدیث لیکن پھر میں وہی بات آ جائے گی کہ اگر اس کی وہ شرائط پائی جائیں گی اور بہت ساری اور روایت آ جائیں گی پھر حکم تبدیل ہو جائے گا لیکن اس صورت کے اندر جو ہے یہ رابی جو ہے وہ معذوف ہوگا تو اس کا یہ حکم لگے گا اچھا جی